جریر نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ٹھہرا کر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی ذرا اس کے پاس گروی رکھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تیرہ